سیدی و سندی محبی و و محبوبی مرشدی مولائی عارف اللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشار اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا عالم ہجر کو میرے تو نے رسال کر دیا عالم ہجر کو میرے تو نے رسال کر دیا یعنی ہماری آہ کو واپس حال کر دیا عالم کر دیا یعنی, یعنی بندہ اللہ کی محبت میں آ بھرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو براہ راست اللہ سے ملاقات کرتا ہے یہ آہ اس کو اللہ تک لے جاتی ہے عالم ہجر کو میرے تم نے وساد کر دیا یعنی ہماری آپ کو واقع سے حال کر دیا اپنا جہاں دکھا گئی میں جمال اپنا جہاں دیکھا گئی ہو میں نے جمال کر دیا میری نظر میں یہ جہاں پاپو بیان کر دیا میری نظر میں یہ جہاں پاپو بیان کر دیا اپنا جہاں دکھا کے یوں میں جمال کر دیا اپنا جہاں دیکھا کے یوں میں جمال کر دیا میری نظر میں یہ جہاں پا ہو میرا پیام کے دیا جا کے مکان سے دام مکان میرا پیام کے دیا جا کے مکان سے دام ہے نوا تو نے کمال کر دیا میری میرا بے نوا تو نے کمال کر دیا میرا پیام دیا جا کے مکان سے نام کہاں میرا پیام دیا جا کے مکان سے نام کہاں میری آئے تو نوا کمال کر دیا ہے میری آئے نوا تو نے کمال کر دیا میرے کنواں تو اس قدر ابھی نیل میں پوا تو اس قدر ہوتے ابھی نک اے دل مبتلا غم تو میں نے ڈھال مبتلا غم تو نے نڈال کر دیا اے دل مبتلا غم تو نے نڈال کر دیا عالم ہجر کو میرے نے وصال کر دیا یعنی ہماری آہ کو کو واپس حال کر دیا روق طلب بھی تلے تہر میں دیکھتا رہا روق طلب بھی موبتل تہر میں دیکھتا رہا تارہ بے قرار نے تیرا سوال سمال کر دیا ذوق طلب بھی دکھ کرے سوال کر دیا کرے میں قرار نے تیرا سوال کر دیا عالم کر دیا اپنا جہاں دیکھا گئی ہو جمال کر دیا اپنا جہاں دیکھا گئی میں جمال کر دیا میری نظر میں یہ جہاں پابو کا یاد کر دیا میری نظر میں جان پابو کا یاد کر دیا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا سے بچ بچا کے نکل چلو اور اپنے انجام کی فکر زیادہ رکھو قلندر بن جاؤ قلندر بندر مت بنو قلندر بن جاؤ بس دنیا کو جو ہے ہنس کھیل کے گزار دو اور اللہ کے راستے میں جو تکلیف آئے اس کو ہنسی خوشی برداشت کر دو ورنہ بڑی مصیبت ہے دنیا گزارنا بھی مصیبت اور دنیا بھی غموں کا گھر اور آخرت میں تو پھر بڑا خسارہ ہے بہت خطرہ ہے دنیا کی دنیا میں جو جو بھی کام اللہ کی نافرمانی کا ہے اس سے بچ جاؤ عقل مند آدمی بچ جائے گا اور بیوقوف اور گدا جو ہوگا وہ خدا کو ناراض کر کے جیے گا اور یہیں کہ یہیں اس کا سمر بھی پالے گا یہاں اللہ کو ناراض کرے گا پریشانی آئے گی مصیبت آئے گی کسی بے وقوفی کی بات ہے کہ انسان اللہ کو ناراض کر کے پریشانی بول رہا ہے اتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ عقل بھی نہیں استعمال کرتا کہ میں اللہ کو ناراض کروں گا تو نہ میری دنیا خیریت سے گزرے گی نہ آخرت خیریت سے رہے گی مگر بس شیطان اور نف کے چکر میں اب بدھو بنے ہوئے ہیں بدھو اور جان بوجھ کر اور خود کو جو ہے وہ مشکل اور پریشانی اور مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہے گدوں کی طرح گدے پہ بوجھ لادا جاتا ہے کہ نہیں گدا جو ہے اور اس کے اس کے گدے بند کی یہ علامت ہے کہ وہ اس پہ کتنا بوجھ لادا جاتا ہے جو خدا کو ناراض کرے گا تو گدے کی طرح رہے گا کہ وہ مصیبت بھی اٹھائے گا اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت گناہوں میں بہت مزہ ہے پہلے بھی سنایا تھا حضرت والا نے واقعہ اس طرح سنایا تھا کہ ایک شخص آیا وہاں سے کہیں سے ایران سے ہندوستان اور اس نے جو ہے کیونکہ سفر میں اس کے پیسہ ویسا ختم ہو گیا تو اس نے حلوائی کی دکان دیکھی تو بھوک لگ رہی تھی وہاں کھڑا ہو گیا تو حلوائی نے پوچھا کیا چاہیے اس نے کہا حلوا دے دو زبان تو آتی نہیں تھی اس نے حلوا دے دیا اب جو حلوہ کھا لیا تو حلوائی نے کہا لاؤ پیسہ پیسہ تو نہیں ہے بس حلوائی نے سمجھا کہ یہ تو بہت چور چور معلوم ہوتا ہے گرا کٹ ہے اس کی ٹوکائی لگانی چاہیے لہٰذا اس نے بچوں کو اکٹھا کیا اور اس کو بتا دیا ان کو بچوں کو کہ یہ چور ہے اس نے حلوا کھا لیا پیسہ نہیں دیتا مفت کو ہے تو بچوں کو کیا چاہیے تھا ان بچوں نے اس کو کدی پہ بٹھایا منہ کالا کیا جوتوں سے بھی ٹوکائی کری اور محلہ محلہ اس کو خوب گھمایا پھر مار پیٹ کے چھوڑ دیا ابھی لوٹا پٹا اپنے ملک پہنچا واپس تو وہاں دوستوں نے پوچھا کہ ہندوستان کیسا ملک ہے اس نے کہا ہندوستان تو بہت خوب ملک ہے لیکن کیا کہ وہاں فوج ٹفلا مفت اور حلوہ خوردن مفت اور فوج ٹفلا مفت جوتا ٹکائی مفت کدے کی زواری مفت اور مکالا مفت تو وہ اسی کو مزہ لے رہا ہے کہ ہر چیز مجھے مفت مل رہی ہے جوتے پڑ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہا ہوا مفت میں جوتے پڑ رہے ہیں تو گناہ کرنا جو ہے وہ ایسا ہے حضرت نے سکھایا کہ مثال بھی کی جائے دیکھو گناہ گناگار کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنی مصیبت میں اور آزاد میں گرفتار ہوئی سمجھ رہے یہی مزہ ہے حالانکہ مزہ تو کیا آئے گا اس کو اگر ہی آزاد ہے اور اللہ کی فرما برداری میں جو مزہ ہے تو اس کی بات ہی کیا ہے پردیش میں تذکرہ وطن ہے ہو گئی پردیش میں تذکرہ وطن ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ جنوبی افریقہ دسواں سفر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا کے شفقت و کرم کی ایک مثال پہلے یہ سنا دوں پہلے سنایا تھا اہل اللہ کی معیت کا انعام یعنی اہل اللہ کے ساتھ رہنے کا انعام ایک صاحب کے سوال پر کہ فتح خلی فی عبادی کس کو نصیب ہوگا یعنی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جنت میں جب مومنین کو فرمائیں گے فتخلی فی عبادی خلی جنتی کہ پہلے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ پھر جنت میں داخل ہونا تو یہ کس کو نصیب ہوگا ارشاد فرمایا کہ جو یہاں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کی معیت فی دنیا معیت فی جنت میں تبدیل ہو جائے گی یعنی کہ جو جو یہاں ساتھ رہے گا دنیا میں اگر وہاں ساتھ رہتا رہنا ہے تو یہاں ساتھ رہنے کی کوشش کرو اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ جنت میں جگہ دے دیں یعنی جنت میں داخلے کا کتنا آسان طریقہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہو جو یہاں ساتھ نبھائے گا اور وہ انشاءاللہ شاء اللہ جنت میں اس کو ساتھ مل جائے گا کتنا سادہ سا فارمولہ ہے حضرت والا کے شفقت و کرم کی ایک مثال فجر کے بعد احمد عاقم الحروف یعنی حضرت والا سیدی میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے خدام حضرت والا کے کمرے میں حاضر ہوئے رات حضرت والا نے صالحین کی وضع میں ارتقاب گناہ کرنے والوں کی اصلاح کے لیے بہت جوش اور درد سے مضمون بیان فرمایا تھا صبح جب ہم لوگ حاضر ہوئے تو غایت کرم اور شفقت سے فرمایا کہ جس نے توبہ کر لی وہ باغ صاف ہو گیا مگر پھر بھی اس مضمون کو عام عنوان اس نیت سے بیان کیا جاتا ہے کہ نفس ڈر جائے اور آئندہ نہ کرے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صالحین کی وجہ میں بدماشیاں کر چکے ہیں تو ان کے لیے یہ مضمون بہت مفید ہوتا ہے کہ ان کا نفس شرمندہ ہو کر آئندہ کے لیے ڈر جاتا ہے میری نیت یہی ہوتی ہے کہ آئندہ کے لیے ڈر جائے پچھلے گناہ پر شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہوتا نفس بچے کی طرح ہے اسے ڈراؤ تو ڈر جاتا ہے ان ان شب ین یعنی نفس بچے کی طرح ہے اگر آزاد چھوڑ دو تو جوان ہو کر بھی ماں کا دودھ پیتا رہے گا اور اگر دودھ چھڑا دو گے تو چھوڑ دے گا گناہوں پر شرمندہ کرنا جائز نہیں ہے اور نہ میری یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کو اور خصوصاً پیارے دوستوں کو شرمندہ کروں ہرگز یہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ آئندہ کی حفاظت کے لیے یہ مضمون بیان ہوتا ہے عام عنوان سے بیان ہوتا ہے کسی کا نام تو نہیں لیا جاتا جن میں وہ امراض ہوتے ہیں ان کو سبق مل جاتا ہے مجھ کو علم ہے کہ کون کون لوگ ہیں جو اس لباس میں ارتکاب کر چکے ہیں بہت سے دوست بہت سے پیر بھائی اپنے حالات بیان کرتے ہیں تو اس مضمون سے سب کو نفع ہوتا ہے اور اپنے کو سب سے حقیقی سمجھتا ہوں ہر مسلمان سے اپنے کو حقیر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں ہر مسلمان سے کمتر فی الحال اور ہر کافر سے کمتر بر اعتبار محال یعنی انجام کے کسی کو حقیر سمجھ کر یہ مضمون بیان نہیں کرتا ہوں بس یہی نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نافرمانی سے ہم کو اور ہمارے دوستوں کو محفوظ کر دے شیخ کے ساتھ یہ حسن زن رکھنا چاہیے کہ جو وہ کہتا ہے ہمارے فائدے کے لیے کہتا ہے جیسے کل میں نے کہا کہ بعض لوگ گول ٹوپی اور لمبے کرتے میں پاجامہ کھولتے ہیں بایوزی گستامی کی شکل میں ننگے یزید کام کرتے ہیں تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے ایک نقصان تو اس کا اپنا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کا منتقل ہو کر فاسقین میں شامل ہو جاتا ہے اور دوسرے اس خلیے میں جس کے ساتھ بدفیلی کرتا ہے اس کو دوسرے صالحین کے ساتھ بدگمانی ہوتی ہے کہ سب ایسے ہی ڈھونگ ہے اور لمبے لمبے کتے پہننے والوں کے ایسے کرتوت ہوتے ہیں لہذا ہمارے کرتوت نیک لوگوں کی بدنامی کا باعث نہ بنے شہد کے دل میں یہ صفائی پیش کرنا نہیں ہے کہ اس نے کیوں یہ مضمون بیان کیا لیکن شفقت کا تقاضا یہی ہے کہ سمجھ آدمی کو سمجھا دیا جائے کہ بدگمانی نہ کرے اور یہ نہ سوچے کہ شیخ مجھ کو دلیل کر رہا ہے یہی سمجھے کہ شیخ انتہائی مخلصانہ محبانہ اور مشفقانہ انداز سے مجھ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے شیخ اگر لیپا پوتی کرتا رہے گو کی برائی بیان نہ کرے تو جو بلی کے گو کی طرح گناہ کو چھپاتا ہے اس کو نفرت ہوگی اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ و نی اے اللہ ہدایت کے راستے میرے دل میں ڈال دے اور مجھ کو میرے نفس کے شر سے بچا یہ زمانہ فتنے کا ہے اس لیے کھول کھول کے بیان کرنا پڑتا ہے جس زمانے میں لوگ شرم و حیا سے رہتے تھے تو ان کی اصلاح بھی شرم و حیا سے ہوتی تھی اب زمانہ بے شرمی اور فحاشی کا آ گیا تو مجبوراً شہر کو بھی علاج صاف صاف بیان کرنا پڑتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کا مریض اپنی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے اپنی نظر میں حقیر اور ذلیل رہنا یہ بہتر ہے اس سے کہ خود کو با بستانی سمجھے اور کار یزید کرتا رہے آدمی جب اپنی نظر میں برا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے اور جب اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے تو یہ اچھا ہے کہ ہم لوگ اپنی نظر میں ذلیل رہیں تو اللہ کی نظر میں اچھے رہیں گے بعض میں یہ مرض بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک ہماری عزت ہو اللہ کے نزدیک عزت چاہنا جائز نہیں ہے اللہ ہمیں اس وقت سے جانتا ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں حیض اور منی تھے وہ تم کو خوب جانتا ہے جب تم کو زمین سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے اس آیت کا یہی مقصد ہے کہ تم کو اپنی تخلیق پر نظر رکھنی چاہیے اپنے کو بڑا نہ سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماؤں کے پیٹ میں باپ کی منی اور ماں کے حیض میں لت پت تھے لہذا فلاح تزکو انفسکم اپنی طرف تزکیے کی نسبت نہ کرو اپنی طرف تزکیے کی نسبت نہ کرو اپنا تزکیہ تو کرو مگر یہ مت سمجھو کہ میں مزکہ ہو گیا تزکیہ کردن واجب تزکیہ گفتن حرام یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا تو واجب ہے مگر اپنے کو پاک سمجھنا حرام ہے سب سے بڑی بیماری تقدس معابی کی ہے اللہ کو شکر کرنا چاہیے کہ تکوینی طور پر ایسا انتظام ہو جائے کہ تقدس معاوی نکل جائے یہ بہت بڑی رحمت ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا بھانڈا پھوٹ گیا اگر میرا بھانڈا نہ بھوکتا تو میں شیخ کی نظر میں معزز رہتا یہ بالکل حماقت اور کمی نہ پن ہے شکر ادا کرو جو اندر تھا وہ باہر آ گیا اور معافی کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے گناہ ہو گیا تو معافی مانگ لو زور کی نماز پڑھ کے مسجد سے بعض احباب حضرت والا کے کمرے میں آ گئے اس وقت کے بعد ملفوظات دوران گفتگو فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے اور پوتوں سے کہہ دیا ہے کہ دین کی خدمت میں لگو چاہے سوکھی روٹی کھاؤ دین سیکھنے کے لیے والدین کی اجازت کا مسئلہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ شیخ کے پاس جانے کو اگر باپ ماں باپ منع کریں تو کیا کریں ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوا میں فتوا لکھا ہوا ہے کہ دین سیکھنا سیکھنا فرض ہے اس لیے اگر ماں باپ منع کرتے ہو تو بلا اجازت کسی بہانے سے شہر کے پاس چلا جائے اور بیوی کی اجازت کے بغیر بھی آ سکتا ہے بیوی منع کرتی ہو تو کوئی بہانہ کر دو کہ کسی کام سے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے بہت عمدہ کپڑا لاؤں گا بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا سچ بولنے سے زیادہ ثواب ہے کیونکہ اس کا دل خوش کرنا ثواب ہے مثلا ایک چیز بیوی کے لیے پانچ روپے کی لائے اسے بتاؤ کہ یہ پچاس کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ملے گا لیکن اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں دلوں کا حال لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کی بیویاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا چاہیے ایک لڑکے نے اپنی گرل فرینڈ کو فون کیا اس نے کہا کہا میں بی ایم ڈبلو میں بیٹھ کر پاپا کی بی ایم ڈبلو میں بیٹھ کے فلاں فلاں ریسٹورینٹ میں جا رہی ہوں تو اس نے کہا تم کہاں ہو اس نے کہا میں تمہاری پیچھے والی سیٹ پہ انیس میں بیٹھی بیٹھا ہوں تو آج کل چالاکی نہیں چلتی زیادہ خوشیاری سے کھوپڑی بچا کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا دین کے لیے آنا زیادہ مفید ہے اللہ کا زیادہ فضل ہوتا ہے جو اصلاح کے لیے آتے ہیں ان کو نفع ہوتا ہے ورنہ مجمے میں بات سن کر چل دیے اور بس اس لیے جو لوگ دین کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اللہ قبول فرما لے تو ان کی تربیت کا ثواب بہت بڑا ثواب ہے ایک آدمی صاحب نسبت ولی اللہ ہو جائے تو مغفرت کے لیے کافی ہے اور ولی ولی وہ ہے جو سب گناہ چھوڑ دے عبادت کرنے والے وظیفہ پڑھنے والے تو بہت ہیں آنکھ اور دل بچانے والے کم ہیں آنکھ بچاؤ اور دل بچاؤ سمجھ لو کام بن گیا یہی کام مشکل ہے چار کام بتاتا ہوں کہ ایک مٹھی ڈاڑی اور ٹکنے کھولنا یہ دو کام تو آسان ہیں آنکھ بچانا اور دل بچانا مشکل ہے خصوصاً جہاز میں جب ایئر ہاسٹس پوچھتی ہے کہ جناب آپ کو کیا چاہیے اس وقت آنکھ بچانا شیروں کا کام ہے گوشہ چشم سے بھی اس کو نہ دیکھو کیونکہ یہی ایئر ہاسٹس جو آج جوان ہے اور اس کو سب دیکھ رہے ہیں جب ستر برس کی بڈی ہو جائے گی اور چارپائی پر لیٹی کھانس رہی ہوگی اس وقت اس کو دیکھو گے تو جن کا یہ انجام ہونے والا ہے ان پر کیوں اپنا انجام خراب کرتے ہو نظر کو بچاؤ اور دل کو بچاؤ آنکھ کو خراب نہ کرو آنکھیں اللہ کی نافرمانی سے خراب ہوتی ہیں یہ ان کا کرم ہے کہ روشنی نہیں چھینتے ورنہ اس کی یہی سزا تھی کہ روشنی چھین لی جاتی پھر ڈر کے مارے کوئی نہ دیکھتا مگر ان کا علم و کرم ہے یہ سوچو کہ یہ سب ایئر ہاسٹس ہیں ستر برس کی بڈی ہو کر ایک قطار سے چارپائی پر پڑی ہوئی کھانس رہی اور بلغم نکل رہا ہے اور سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہیں گال پچک گئے پستان ڈھلک گئے ایک ایک فٹ نیچے لٹکے ہوئے ہیں اب ان کی طرف دیکھنے کو دل چاہے گا تو جن کا یہ انجام ہونے والا ہے ان کی وجہ سے اپنا انجام کیوں خراب کرتے ہو اور شیطان حال دکھاتا ہے اور انجام بلا دیتا ہے اس لیے ایئر سے شیطان دو طرح سے مہکاتا ہے یا تو پیار و محبت سے کہتا ہے کہ آپ کس محلے میں رہتی ہیں آپ کا کہاں مکان ہے اچھا گلشن میں ارے میں بھی تو وہیں رہتا ہوں آج تک یہ خبر ہی نہیں تھی ورنہ کب کی آپ سے ملاقات ہو جاتی ایک صورت تو یہ ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ غصہ کر رہے ہیں کہ تم نے وقت پر چائے کیوں نہیں دی لال لال آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے آفیسر سے شکایت کر دوں گا اس کو تو نالائق کہہ رہے ہیں لیکن خود نالائق بن رہے ہیں کیونکہ نفس میں حرام لذت درآمد ہو رہی ہے غصے میں دیکھ رہا ہے اور نفس اندر اندر مزے لے رہا ہے اللہ تعالیٰ سینوں کے راز سے باخبر ہے چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز اللہ تعالیٰ سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا واقعی ہی ہے ایسے ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں اور گھر گھر گھر کے جل رہے ہیں نگاہ کی خرابی سے جو فساد پیدا ہو رہا ہے تصور نہیں کر سکتے کہ کیا کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں بس اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو جذب فرما لے اور اللہ تعالیٰ ہم کو نفس و شیطان کی قید سے چھڑا لے اور اللہ تعالیٰ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ہم ہمت کو استعمال نہیں کر رہے ہمیں معاف بھی کر دیجیے اور جو ہمت آپ نے دی ہے اس کے استعمال کی ہمیں توفیق عطا لیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کل کل بیان ہوا اعلان تو پہلے بھی کر دیا تھا کہ ان شاء اللہ تعالی کل بروز بدھ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے میرے مرشد سالس قطب زماں عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ عبد کا بیان ڈھاکہ سے براہ راست لائیو سنایا جائے گا وہاں ویب سائٹ سے بھی سن سکتے ہیں حضرت والا کی ویب سائٹ کا ایڈریس جسے چاہیے ہو اس کو میسج کر دیں گے ویسے مکس ڈاٹ کام سلیش خانقاہ ڈی یہ ایڈریس ہے حضرت کی ویب سائٹ کا M I X L R dot com M I X L R dot com slash خانقاہ بی ڈی حضرت والا کی ویب سائٹ کا یہ ایڈریس ہے اس سے براہ راست بھی سنا جا سکتا ہے حضرت کا بیان اور اس کے علاوہ میں تو وہاں جاؤں گا حضرت فیروز صاحب ان کی مسجد اختر میں وہاں پہ سنوں گا حضرت کا بیان انشاءاللہ تو لہٰذا کل یہاں ہم میرے گھر پر مجلس نہیں ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ